وجد آفرین دعا عافیت آفیت کی ایک بہت شاندار اور عجیب دعا مسند الفردوس میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ مرزکنی من کفی یسری و عافیہ یا اللہ آسانی اور عافیت کے ساتھ اپنی طرف سے شہادت نصیب فرمائیے سبحان اللہ شہادت اور وہ بھی آسانی اور عافیت کے ساتھ دل مچل اٹھا اللہ تعالی ہر سچے طلبگار کو نصیب فرمائے فضائل جہاد میں آپ نے ان صاحب کا واقعہ پڑھا ہوگا جو مجاہد تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آسان شہادت مانگتے تھے ایک جنگ کے بعد وہ قریب ایک باغ میں آرام کر رہے تھے گہری نیند تھی اچانک دشمن آ گئے اور انہوں نے تلوار سے ان کا سر کاٹ دیا ان کی آنکھ کھلی تو جنت کی نعمتوں میں تھے اللہ مرزقنی شہادت من کفی یسری و عافیہ